کشمیری فرن اور کانگڑی کمانڈر سجاد خان بہت گرم جوشی کے ساتھ ملے میری ان کے ساتھ یہ ملاقات ایک سال کے بعد ہو رہی تھی دوسری مرتبہ انہیں مقبوضہ کشمیر میں آئے ہوئے ایک سال بیت چکا تھا ان کا اپنے اتنے سارے محافظین کے ہمراہ سری نگر میں موجود رہنا اور پھر میری اقامت گاہ تک پہنچنا یہ بہت عجیب معلوم ہو رہا تھا کیونکہ باہر ہر طرف وردی پوش فورسز کا گھیرا تھا لیکن جہاد ہر حال میں اپنا رنگ دکھاتا ہے اور ہر کسی سے اپنی قوت منواتا ہے سجاد صاحب کے ساتھ تعارف اور دوستی افغانستان کے ایک محاذ جنگ پر ہوئی تھی ہم دونوں جہادی دوست آج سری نگر کے محاذ پر ایک کمرے میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ماو گفتگو تھے اس دوران میں نے سجاد شہید رحمہ اللہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار محسوس کیے استفسار سے معلوم ہوا کہ کچھ دن سے کمر میں درد محسوس کر رہے ہیں اور اس وقت بھی درد کی شدت کا شکار ہیں میں نے کچھ مصنون و معصور دعائیں پڑھ کر انہیں دم کیا تو بقول ان کے وہ فوری افاقہ محسوس کرنے لگے اس کے بعد ہم دونوں اپنے اوقات کی ترتیب میں مشغول ہو گئے میں نے انہیں بتایا کہ مجھے بہت جلد واپس دہلی پہنچ کر مزید کچھ کام نمٹانے ہیں نیز ہندوستان کے بعض دوسرے صوبوں اور شہروں میں بھی کئی احباب میرے منتظر ہیں اس لیے کشمیر میں میرا قیام صرف دو دن کا ہوگا اور میں بارہ فروری کے لیے اپنی واپسی کا ٹکٹ ساتھ لایا ہوں سجاد صاحب کے ساتھ میری یہ گفتگو مورخا ستائیس شعبان چودہ سو چودہ ہجری بمطابق مطابق نو فروری انیس سو چورانوے بروز بدھ ہو رہی تھی انہوں نے دو دن کے قیام کو ناکافی قرار دے کر شکوہ کیا اور ایک دو روز مزید قیام کے لیے اصرار کیا میرے اس مختصر سے قیام کو قیمتی بنانے کے لیے سجاد صاحب نے یہ ترتیب بنائی کہ کل ہم اسلام آباد اننت ناگ روانہ ہو جاتے ہیں جہاں رات کو مجاہدین کرام سے ملاقات ہوگی پھر صبح جمعہ کے دن اسلام آباد شہر کی جامع مسجد میں بیان ہوگا اس کے بعد سری نگر واپس آ کر اہم تنظیمی ذمہ داروں سرپرستوں اور خصوصی معاونین کے ساتھ نشستیں ہوں گی ترتیب طے کرنے کے بعد ہم نے وہ رات سری نگر میں گزاری اور اگلے دن سفر کے لیے تیار ہو گئے سجاد صاحب نے میرے لیے کشمیری لباس منگوایا تھا خود انہوں نے بھی اپنے لباس میں کچھ تبدیلیاں کیں جن کے بعد وہ کشمیر کے مقامی بزرگ لگ رہے تھے اچھا تو یہ تھا کہ ہم اپنا اسلحہ اور حارثین ساتھ لے کر جاتے لیکن سجاد صاحب نے بغیر اسلحہ اور حارثین کے سفر کو زیادہ محتاط قرار دیا میرے لیے کشمیر کا ماحول بالکل نیا تھا اس لیے میں نے سفر کا پورا نظام سجاد صاحب کے سپرد کیا ہوا تھا اور وہ گزشتہ چار سال سے اس خون آشام وادی میں گھوم پھر رہے تھے اور نہایت مضبوطی کے ساتھ جہاد کا کام کر رہے تھے ان کا تجربہ انہیں اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ وہ اپنے مہمان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے عام سویلین افراد کے روپ میں سفر کریں اور اسلحہ ساتھ نہ لے جائیں کیونکہ اسلحہ کی موجودگی میں لڑائی اور جھڑپ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے مہمان کو کسی جنگ میں فی الحال نہیں جھونکنا چاہتے تھے پھر انہیں کشمیر میں ایک تاجر کے روپ میں گھومتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا اور وہ اپنے مقامی شناختی کارڈ گاڑی میں موجود تجارتی قالینوں اور کشمیری زبان پر مکمل عبور کی وجہ سے انڈین آرمی کے اہلکاروں سے نمٹنے کا بہت وسیع تجربہ رکھتے تھے سجاد صاحب اور ان کے ساتھی سفر کی ترتیب بناتے رہے اور میں ان کے مشورے میں شریک ہونے کی بجائے اعلان کوچ کا انتظار کرتا رہا فروری کے مہینے کی وہ افسردہ شام اپنے وقت سے بہت پہلے سری نگر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہی رات کی ٹھنڈی یخ بستہ ہوائیں اور ان ہواؤں کے ساتھ امڑنے والا اندھیرا ہر طرف اپنا ڈیرا جما رہا تھا سری نگر کے میزبانوں نے باری باری گلے لگا کر مجھے رخصت کیا غالباً اس شہر میں ہر مسافر کو آخری ملاقات کے انداز میں رخصت کرنے کا معمول بن چکا ہے میں انڈیا کی بنی ہوئی صابن دانی نما امبیسیڈر گاڑی کی اگلی سیٹ پر ایک دیسی ساخت کے کمبل کھیس میں لپٹ کر بیٹھ گیا سجاد صاحب نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ایک ساتھی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور ہماری گاڑی اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئی ابھی ہم نے تھوڑا سا سفر ہی طے کیا تھا کہ چاند سے محروم اور بادلوں سے گھری رات کا اندھیرا پوری طرح سے ہر طرف چھا گیا چالیس منٹ کے بظاہر پرامن سفر کے بعد ہم نے ایک منزل پر قیام کیا مغرب کی نماز ادا کر کے میں اپنے اوراد میں مشغول ہو گیا جبکہ سجاد صاحب اپنے دستی وائرلیس کے ذریعے مکان کے صحن میں کسی ساتھی سے رابطہ کرنے کی کوشش میں لگ گئے تھوڑی دیر بعد ان کے رابطے کا نتیجہ نکل آیا اور خوبصورت چہرے چھوٹے قد پوری باشرہ داڑھی اور پھرتیلے جسم کا ایک مجاہد ہمارے پاس پہنچ گیا میں نے جب اسے گلے لگایا تو معلوم ہوا کہ وہ پوری طرح مسلح ہے کشمیری فرن خاص قسم کے گرم جبہ نما لباس کے نیچے اس نے rifle grenade gun pouch wireless اور میگزین باندھ رکھے تھے کشمیر کا فرن قدرتی طور پر مجاہدین کے لیے رحمت بن گیا ہے اس ڈھیلے ڈھالے اور بڑے جبے کے نیچے چھپی ہوئی کوئی چیز بھی باہر سے نظر نہیں آتی مجاہدین اپنا سارا اسلحہ اس کے نیچے چھپا کر گھومتے رہتے ہیں اور خطرے کے وقت فرن کے اندر ہی سے کلاشن کوف یا پستول سیدھا کر کے فائر کر لیتے ہیں یوں سردی سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والا کشمیریوں کا یہ محبوب لباس ان کے جہاد کا معاون بن جاتا ہے البتہ بعض اوقات اس لباس کی وجہ سے کچھ پریشانیاں بھی سامنے آتی ہیں لیکن اس کے منافع بہرحال اس کے نقصانات سے بہت زیادہ ہیں بعض کشمیری مجاہدین کا خیال ہے کہ دشمنوں نے کشمیریوں کو سست کرنے کے لیے ان میں فرن اور کانگڑی خاص قسم کی انگاروں والی دستی انگیٹھی کو عام کیا ہے تاکہ وہ ہاتھ میں کانگڑی پکڑ کر فرن میں دب کر بیٹھے رہیں اور ان کا دشمن ان پر حکومت کرتا رہے لیکن اس خیال سے اتفاق کرنا ممکن نظر نہیں آتا کیونکہ فرن ایک ساتر با پردہ خوبصورت اور ڈھیلا ڈھالا لباس ہے اور یہ عربوں کے لباس کے عین مشابہ ہے جبکہ کانگڑی بھی ایک طرح کی دستی انگیٹھی ہے اور برفانی علاقوں میں سردی سے بچنے کے لیے اس طرح کی چیزیں عمومی طور پر استعمال کی جاتی ہیں اس لیے فرن اور کانگڑی کو دشمن کی سازش قرار دینا کسی بھی طرح درست معلوم نہیں ہوتا البتہ ڈوگرا راج کے ظالمانہ دور میں بزور طاقت کشمیری مسلمانوں پر بعض چیزیں مسلط کی گئی ہیں اور اب وہ چیزیں ان کے خیالات اور مزاج کا حصہ بن چکی ہیں اور اس بات کی ضرورت واضح طور پر محسوس ہوتی ہے کہ کشمیری قوم کو ان چیزوں سے جھٹکارا حاصل کرنا چاہیے کیونکہ یہی چیزیں زنجیر غلامی کی کڑیاں بن جاتی ہیں مثلا کشمیر کے کئی تالابوں اور چشموں میں اعلیٰ قسم کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں لیکن کشمیر کے مسلمان اس قیمتی اور لذیذ نعمت خداوندی سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور ان کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ ان مچھلیوں کا شکار کرنا اور انہیں کھانا ایسا جرم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا ملتی ہے کشمیریوں کے اس قابل اصلاح نظریے کا پس منظر بتایا جاتا ہے کہ کشمیر کے پنڈتوں نے جب مسلمانوں کو مچھلی کے گوشت سے فائدہ اٹھاتے دیکھا تو وہ حسد کی وجہ سے جل بھن کر رہ گئے اور ان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ غریب مسلمان کوئی اچھی غذا استعمال کریں چنانچہ پنڈتوں کے ایک بڑے مذہبی رہنما نے مہاراجہ کو جا کر بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے والد نے مچھلی کی شکل میں دوسرا جنم لے لیا ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ مسلمان آپ کے والد کو پکڑ کر نہ کھا جائیں یہ بات سنتے ہی توہم پرست مہاراجا نے مچھلی کے شکار پر پابندی عائد کر دی اور پنڈتوں نے اس پابندی کے ساتھ کئی طرح کی جھوٹی روایات بھی عام کر دیں اور یوں کشمیر کے مظلوم مسلمان ایک اور نعمت سے محروم کر دیے گئے اب الحمدللہ اکثر مسلمانوں کے ذہن سے یہ بات معاف ہو چکی ہے لیکن اب بھی کئی تالابوں اور چشموں پر اس توم پرستی کے سائے پڑے ہوئے ہیں اور وہاں کے مسلمان ان مچھلیوں کو خاص مخلوق اور اونچی روحیں سمجھ کر ان کا شکار نہیں کرتے بلکہ اگر مجاہدین میں سے کوئی ان تالابوں سے مچھلی پکڑ لے تو اس پر سخت برہم ہوتے ہیں اور ان برتنوں کو پھینک دیتے ہیں جن میں یہ مچھلیاں پکائی گئی ہوں اور عذاب کے ڈر سے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے ہیں یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ کشمیر میں جو ہندو مقیم ہیں یہ سارے پنڈت کہلاتے ہیں اور پنڈت جس طرح سے ہندوؤں کے مذہبی رہنما کو کہا جاتا ہے اسی طرح برہمنوں کی ایک قوم بھی پنڈت کہلاتی ہے اور کشمیر کے ہندو اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں یہاں مجھے کشمیری پنڈتوں کے مفصل احوال تو نہیں لکھنے البتہ قارئین کے علم میں اضافے کے لیے اتنی بات ضرور عرض کرنی ہے کہ کشمیری پنڈت دنیا کی غلیظ ترین اور بدترین قوموں میں سے ایک ہیں اللہ تعالیٰ نے کشمیری پنڈتوں کو اچھی شکل و صورت اور بہترین دماغی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں لیکن یہ بد نصیب قوم ہر اچھائی سے دور اور ہر برائی کے خوگر ہیں جھوٹ بولنا اس قوم کے خون میں شامل ہو چکا ہے چنانچہ خود ہندوؤں کے بقول اگر کشمیری پنڈت سو باتیں کرتا ہے تو ان میں سے کم از کم ننانوے ضرور جھوٹی ہوتی ہیں جھوٹ کی طرح مفاد پرستی بھی اس قوم کی فطرت بن چکی ہے چنانچہ اپنے مفاد کی خاطر وہ کسی سے بھی دھوکہ کرنے سے دریگ نہیں کرتے بلکہ اسے ایک فنی مہارت سمجھتے ہیں بے حیائی اور بے غیرتی بھی اس قوم کی خصلت بن چکی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پنڈتوں کی بے حیائی اور بے غیرتی سے کتے بھی شرماتے ہوں گے اسی طرح مکاری زبان درازی اور چاپلوسی بھی پنڈتوں کی مستقل عادت بن چکی ہے یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم جواہر لال نہرو کشمیری پنڈت تھا چنانچہ اس نے اپنے آبائی وطن کشمیر کو مسلمانوں سے ہتھیانے کے لیے انگریز کے ساتھ مل کر وہ سازش کی جسے آج تک مسلمان بھگت رہے ہیں اور یہ بات بھی اب خفیہ نہیں رہی کہ ہندوستان کے آخری viceroy Lord Mountbatten اور اس کے اہل خانہ اور جواہر لال نہرو اور اس کے اہل خانہ ایک دوسرے کے ساتھ جنسی گندگیوں میں کھلم کھلا ملوث تھے چنانچہ جواہر لال نہرو نے بیٹن کو ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل بنایا اور بیٹن نے کشمیر کے ہندوستان کے ساتھ الحاق کی توثیق کر دی جواہر لال نہرو کی طرح اس کی بیٹی اندرا گاندھی بھی کشمیر میں خصوصی دلچسپی لیتی رہی جواہر لال نہرو اندرا گاندھی اور پھر راجیو گاندھی میں کشمیری پنڈتوں کی وہ تمام خصوصیتیں بدرجہ آتم موجود تھیں جن کا تذکرہ اوپر کی سطروں میں ہو چکا ہے کشمیر کے پنڈت حقیقت میں کشمیریوں کے اصل مجرم اور فتنے کی اصل جڑ ہیں مہاراجہ کے زمانے میں ان پنڈتوں نے کشمیری مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے انہیں پڑھ کر ہر منصف مزاج شخص ان پنڈتوں کے نام اور ان کی شکل تک سے گھن آتی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ ظلم کی رات زیادہ لمبی نہیں ہوتی انیس سو نوے میں جب کشمیر جہاد کے نعروں سے گونجنے لگا اور مردہ مذاکرات کی جگہ کشمیر میں زندہ بندوق چلنے لگی تو کشمیر کے ظالم پنڈتوں کے برے دن اس دنیا میں بھی ان پر مسلط ہو گئے اور پنڈتوں کی بربادی کا سامان خود ان کی قوم کے ایک فرد جگ موہن کے ہاتھوں ہوا جس نے کشمیر کا گورنر بننے کے بعد پنڈتوں سے کہا کہ میں کشمیری مسلمانوں کا مکمل صفایا کرنے والا ہوں اس لیے تم لوگ چند دن کے لیے کشمیر چھوڑ کر چلے جاؤ میں جب جہاد کی تحریک کو مکمل طور پر کچل دوں گا تب تم فاتح کی حیثیت سے واپس آ جانا پنڈت یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور لاکھوں کی تعداد میں کشمیر چھوڑ کر جموں اور دہلی میں جا کر آباد ہو گئے ادھر جگ موہن اپنے مضموم عزائم میں بری طرح ناکام ہو گیا اور پنڈت جو چند دن کے لیے بھگوڑے کیمپوں میں گئے تھے اب عبرت کا نشان بنے ہوئے دن رات روتے ہیں اور اپنی قسمت کو کوستے ہیں آج کشمیر کے پنڈت گھرانوں پر جموں اور دہلی میں خود دوسرے ہندوؤں کے ہاتھوں جو کچھ بیت رہا ہے اسے دیکھ کر ہر ظالم کے برے انجام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے